تو سمجھ سمجھو بھائی اور بیانات پہ تعلق ہے تو آپ ہم سے شکایت کرنا جانتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں آپ ہزار کو جمع کرنے کا مقصد بیان سنانا نہیں ہے بلکہ وقت کی کیا ضرورت ہے اس کے مل جل کر کچھ مذاکرے کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ وقت کی کیا ضرورت ہے اس کو ہم آپ سوچیں چونکہ ہماری امت جو ہے یہ امت کی مقدار ہے ندی کے وارث ہے اور ندی کے وارث ہونے کے لحاظ سے ان پر عام امتوں سے زیادہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتی ہے ان کو ہر فرد امت سے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی محنت کا ذمہ دار ہے اس لیے کہ وزیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ بنا کر اللہ نے دنیا کچھ فرمایا ہے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک انسانوں کے لیے آپ کے بعد آپ کی پوری امت جو ہے اس کی ذمہ دار ہے اس لیے کہ اللہ نے بھی اس کی ذمہ داری کو امت پہ رکھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجت الوداع کے موقع پر مینا میں اپنے خطبات میں اس ذمہ داری کو امت کے ایک پر آپ نے رکھا ہے تو ذمہ داری تو پوری امت پر ہے لیکن اس ذمہ داری کے زیادہ زیادہ ذمہ دار اور اس ذمہ داری کو اور امت کو کھڑا کرنے کے ذمہ دار اس لیے کہ امت تو عام امت تو میرے دوستوں مختبی ہیں اور وہ ہم مقتدا ہیں اور حضوص آسن نے اپنی امت کے علماء کو انبیاء کا وارث بتایا ہے نبیوں کے وارث کے بعد نبیوں کی دو ذمہ داریاں ہر نبی لے کر آتا تھا ایک تو بے قلب انسانوں میں حق کی طرف پیدا کرنا اور دوسرا حق کی طرف پیدا ہونے کے بعد ان کو حق سمجھانا یا نہ علم دعوت ایمان اور اللہ کی تفصیل یہ دو چیزیں ہر نبی لے کر آتا تھا ہاں چاہے اسے نئی کتاب دی جائے چاہے اپنے پہلے نبیوں کی شریعت ہے اس شریعت کو باقی رکھا جائے لیکن بہرحال ہر نبی اپنے دور میں یہ دو باتیں لے کر آتا تھا دعوت اللہ یعنی امت میں حق کی اور ایمان کی طرف پیدا کرنا اور امت کو ایمان اور حق پر لانا اور دوسری محنت یہ ہوتی تھی حق کیا ہے اور اس حق پر زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں ہاں ہمارے پاڑے گھر کے کرتے ہیں ندی کی ذمہ داری ہے امن کا طریقہ بتائے اور امن کی نیت ہی بتائے یہ بات اس میں ہے کہ اللہ کا کس وقت کیا حکم ہے اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس حکم کو کس نیت سے پورا کرنا چاہیے تینوں باتیں نبی کی ذمہ داری ہے جی ہاں۔ تو یہ تو ذمہ داریاں ندیوں پر ہے جو ذمہ داری نبیوں پر ہے وہی ذمہ داری ہمارے سے نبیوں پر ہے کہ اپنی ذات سے ایمان اور حق کی دعوت دینا اور امت میں حق کی طرف پیدا کرنا اور دوسری ذمہ داری ہم پر یہ بھی آئی ہے کہ ہر فرد امت کو داری اللہ بنانا دعوت آج حق کی دعوت امت میں باقی نہیں ہے حق کے تصویریں بھی یہ تو بہت کم ہے دعوت تو بات کی بات ہے ہاں دعوت تو برانے کو کہتے ہیں اب آپ عام طور پر ہماری آپس کی پریشوں میں جو ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے کس چیز کے لیے بلایا جاتا ہے اگر کہا جائے تو آج تو امت میں باطل کی دعوت ہے حق کی دعوت نہیں ہے آخر کی دعوت نہیں ہے دنیا کی دعوت ہے دنیا کی چیزوں کی جو بلایا جا رہا ہے خواہشات کی دعوت ہے آج کوئی کسی کو نہیں کہتا بھائی اس کی کیا ضرورت ہے ضرورت تو ضرورت تو دو روٹی ہے اور چٹنی اس سے وہ تو پولی جاتی ہے باقی جتنی چیزیں کھانے میں آ رہی ہیں یہ تو تمام چاہت اور خواہشات ہیں ہاں کی زندگی تو اس میں امت کے لیے بات کو کرنا ہے آدم کے بیٹے کے لیے چند مقدمات چند رکھنے کافی ہیں کہ جس سے اس کی پیٹ اللہ کی عبادت اور تعداد کے لیے اور خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کو طاقت مل جائے کافی تو سب آج ایک دوسرے کو دعوت ہے تو مکانات کی دعوت ہے اچھے مکان بنانے کی دعوت ہے اگر بازار میں کوئی کپڑا مل گیا اور کپڑا اگر اچھا دکھا کی دعوت ہے اس دکان میں ایک بہت اچھا کپڑا ہے کیا ریزی مناسب دعوت کرتے تھے انگریزی میں نہیں ریزنیبل ہاں؟ مناسب دام ہے اس کو انگریزی بولتے ہیں پھر ہاں؟ ریزنیبل بھاؤ ہے آدمی بھی کہتا آدمی ریزنیبل بھاؤ بھی ہے اگر اچھے برتن مل گئے عورتیں عورتوں کو اسی کی دعوت دے گی چیز ان کی دعوت اشیا کی دعوت موت سے پہلے کی دنیا کی چیزوں میں اسی کے ایک دوسرے کو دعوت دی جا رہی ہے آخرت آمال ایمان خوف خدا ان چیزوں کی تصویریں نہیں نہیں اس کی دعوت ہے حالانکہ اس امت کا وجود دنیا میں اس کے لیے ہے اس امت کا وجود تو دنیا میں اس لیے ہے کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اس دنیا کمینہ کی قیمت کیا اللہ کے ہے اس کی حقارت کو دل کی گہرائی اتارے ہے اور آخر کی عظمت کو دل اتارنے کی محنت کرے اللہ کے ماں سوا غیر اللہ اللہ کے ماں سوا کی عظمت کو دل کی گہرائیوں سے نکال کر ایک اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانے کی فکر کرے اشیاء اور چیزوں کی چیزوں کی یقین کو اور اس کی عظمت اور ابراہیوں کو دل دل سے نکالے ہاں اور امال کی عظمت کو دل میں بٹھائے دنیا کمینہ کو دنیا سے نکال کر آخر کچھ کی زندگیوں میں لائے یہ تو ہماری زندگی کا مقصود ہے ہر فرد امت کے لیکن آج یہی دعوت چھٹی ہوئی ہے آج اسی کی تصویریں چھٹے ہوئے ہیں آج ایمانی مزالی ختم ہو چکی مزالے سے ایمانیاں مزالے سے ایمانیاں ایمانیاں میرے دوستوں ہر فرد امت آپس میں جب سے مل ہے اور ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی آپس میں ایمان کے تذکرے کرتا تھا ہاں۔ نو کہ نسا ٹھہرو تھوڑی دیر ایمان کے تذکرے کرنے اللہ پر ایمان لیا ہے آج تو مسلمان کا حال یہ ہے صبح اٹھنا یعنی یہ تو دینداروں کی بات میں کہہ رہا ہوں صبح اٹھنا فجر پڑھنا فجر پڑھ کر بازار سے اخبار اپنی بغیر دبانا اور گھر جا کر ان اخبار کی چھوٹی باتوں کو غیر اللہ کی طاقت غیر اللہ کے تمام تصویروں کو غیر اللہ کی نئے باتوں کو پڑھنا اور پڑھ کر اسی کو اپنی مجلسوں میں بولنا آگے پیپر میں آیوش ہے فلاں آگے رش ہے فلاں آم ہے خدا اوشے تو ہم کیسے خدا اوشے ہے تو ہم کیسے حالانکہ خدا کی قسم ان میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کو سچ نہیں ہے وہی ہو گئے جو اللہ کو منظور ہو اور پھر انہیں کے تذکرے کرتے کرتے دنوں میں انہیں کا روب انہیں کا تاثر انہیں کا خوف اسی دنیا کمینا کے حالات کا تاثر جس میں لے کر انسان گرا ہے ہو رہا ہے اسی بھائی میرا دلوں موت کی ضرورت ہے موت کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے پر اپنی اولادوں پر اور امت پر رحم کھا کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دعوت کی عمومی محنت اور فرد امت کو حضور نے دائی بنایا تھا اور فرد امت کو دعوت بھی میں اٹھایا تھا چاہے وہ بلاش غلام ہوں سہیب غلام ہوں چاہے وہ میرے دوستوں قریش کی سزا ہوئے صدیق ہوں ہمارے فاروق ہوں عثمان رنی ہوں علی مبت ہو کوئی بھی ہو ان سب کو میرے دوستوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی محنت پر اٹھایا تھا ہاں مرد تھے عورتیں تھی بچے تھے بوڑھے تھے جوان تھے سب کا اپنی زندگی میں اس کو چیز کو زندہ کیا تھا اور اسی کو لے کر جی رہے تھے اور دنیا کی قوموں کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھ رہے تھے دنیا کی قوموں کی نمبر پر اور اسی پر اپنا گھر سب کچھ لگا رہے تھے کہ یہی ہے اور اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اصل مدا کی خواہشات کی بنیاد پر جیتے جیتے یہ انسان مصیبتوں کا شکار ہوگا اس کی زندگیاں تنگ ہوں گی اور اتنی تنگ ہوگی کہ خود خوشی کرے گا دنیا میں ہو رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور کمی ہو رہی ہیں خواہشات کی بنیاد پر زندگیوں کی بنیادیں انسانوں کی میرے دوست دنیا کو جانور کی پتی بڑھائے گی انہیں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنائے گا یہ دشمن بنیں گے ایک دوسرے کے قابل بنیں گے یہ ایک دوسرے کی عزت کا نظام کرنے والے بنیں گے سچی ہی کی آئی ہے خاندانوں میں آسان کبھی آئے گی میری ہاں۔ علیہ سلاح وسلام ایمان کی ریت کے برادری کیا مانے دنیا کے انسانوں کو اپنی خواہشات اور اپنی جی کی چاہتوں سے اور اپنی آبا اجداد کے تصدیقوں سے نکال کر اللہ کی طرح کی راہ بناتے تھے اور اللہ گرا دیجیے ایمان کا ہاتھ پر ہو نہیں سکتا ہر آدمی اپنے ایمان کا کچھ جائزہ لے ایمان نے کہا ہاتھ میں ایمان اور دانت میں کیسے ہو سکتا ہے اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ شکر اور مزاج نہیں شکر اور مزاج نہیں کیا کہو گیا آدمی ایمان کا دعوی کرے اللہ کی تعداد زندگی میں مرو یہ بنیادی بیماری ہماری اور ہے یا تو ایمان میں ضعف ہے ایمان میں فساد ہے اور ایمان کی محنت نہ ہونے کی بنا پر اس ایمان میں دن بدن میرے دوستوں کمزوری آتی جا رہی ہے جس ایمان کی محنت پر زیادہ دن پہلے کرائے تھے اور جس ایمان کی محنت کو اللہ کی نے صحابہ کو حالانکہ ان کا ایمان پہاڑوں سے بہت اچھا لیکن انڈی آپ نے ایک بات فرمائی تھی جیسے تو ایمان تم ایمان کو تازہ کیا کرو یہ لکڑی کو اللہ رسول اللہ اور اکثر الفاظ حدیث پر آپ غور کیجیے اکثر اللہ بھی کہا اکثر بخور لائے راہ کے کہنے کو کسب کہنے کی کسرت کرو اکثروں دیکھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے بول کو اور کہنے کی کثرت سے کثرت وہی بولا جا رہا بلکہ اس سے ہونے کو بولا جا رہا ہے اور اللہ سے ہونے کو بول رہا تھا اس کو تو بولا ہی بلا رہا اللہ سے ہونے کو تو مسلمان سب بولتا ہے جب تمام دنیا کی ظاہری نقشوں سے نا امید ہو جاتا ہے اب کہتا اللہ اور اللہ کیسے جہاں سے اسے ہونا میں آیا وہاں کے چکر پہلے کاٹتا ہی ہے اور جب وہاں سے نہیں ہوتا نامی ہو جاتا ہے تو کہتا ہوتا کر سے ہے حالانکہ پہلے دن بھی اللہ ہی کرنے والا ہے اور بعد میں بھی آرام کے کرنے والی اللہ کی ہے تو یہ بہت محنت سے آتی ہے چیز ہاں کرنے میں بھی پہلے نفی ہے الہ پہلے ہے جب تک یہ اندر میں جو تو نہیں ہے یہ اس کا کہا پک نہیں ہوگا وہاں تک ان اللہ کا تحق نہیں ہوگا اور حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ علوم کے حوبر سے ان تمام کو کھلے سے خدا نکالا ہے ہاں سب کو چھوڑایا پہلے ہاں اور اللہ کو چاہتا تو مکہ میں رہ کر بھی کس کر کچھ کرتا تھا اللہ کیا کیا نہیں کی لیکن اللہ کی ترتیب بتا رہا ہے ایمان بنانے کے لیے نبی کی محنت میں تمام ترتیب ہے ندی اور میں دس سالہ زندگی میں صحابہ سے ڈیڑھ سو سفر خود بند کروائے ہیں چھتیس سے ستائیس اب کے ہوئے ہیں تاریخ کو دیکھو گے تو ایسے ایسے موقعوں سے ہاں صحابہ کو حضور گھر بار چھوڑنے کے لیے آپ نے کہا ہے وہ اندر کی لیے دوستوں اندر کی زیروں کا تاثر نکالنے کے لیے جب آدمی کے دل میں خدا کے غیر کا تاثر نکل جاتا ہے اور دل سے خدا کے غیر کا خوف نکل جاتا ہے اللہ کے دل کا فرمانے جس مخلوق کا دل سے درد نکل جائے گا وہ مخلوق انسان کو نقصان نہیں ہو جاتی بھی نصیب ہو وقت کی ضرورت ہے ہم اور آپ اپنی دینی خدمات میں بھی رہے ہوں ان خدمات کو کرنے کے ساتھ امت کے عوام میں چل پھر کر امت میں دین کی ایمان کی طرف پیدا کرنے کے لیے اللہ کی نبی کی دعوت کی محنت کو لے کر چلے ہمیں جانا ہوگا لگوں میں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنے آپ کو اپنی جان اور مال کی قربانی کے ساتھ پیش کرنا ہوگا اور اس راہ میں قربانی دیتے ہوئے آنے والے حالات کو ہمیں جھیلنا ہوگا اپنے فاقہ کو جھیلنا ہوگا ذلت کو جھیلنا ہوگا تو بہارا پر آدمی ہے نبی کی راہ پر چلو گے اور نبی والی محنت جو کیا کرو گے تو نبی والے حالات سے دو چار ہونا لازمی ہے لیکن یہ بھی بات صاف ہے کہ اگر نبی والی محنت کو لے کر شرما اٹھے گا اور ہم اٹھیں گے تو ندی والی لازمی ہے ندی والی برکتیں بھی لازمی ہے روسو رہنا وہ ندی نہ عام و کی حیاتی دنیا وہ حکومت شاید یہ قیامت کے لیے اللہ نے اپنے کلا کے میں میں خبر دے دی ہے لیکن بات ایک ہے دنیا میں جو نظام سے چل رہا ہے اس پر جو نفے وہ ظاہر بھی مل رہے ہیں اور اللہ کے جتنے وعدے رہتے ہیں وہ تو نظر آتے نہیں ہزار نظر لگانا ہے اور کام میں ملنے کا تو کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے دکان پہ لگانے کے بعد تو سامنے میں نظر آتا ہے نوکری کروں گا تو تنخواہ ملے گی نظر آتا ہے کھیتی کروں گا تو سامنے نظر آ رہا ہے لیکن اس پر خدا بندی پر اللہ کے دین پر لگاؤں گا اس پر کتنے تو بات میں ہیں اس کے لیے صاحبہ نے مدنی زندگی میں اللہ کے دین کے اعتراضوں پر اللہ کے راستے کے اسفار جو کرنے کے لیے ضرورت پڑی اور کیے تو میرے دوستوں انصار مدینہ کے باہر سوکھنے لگے گھروں میں چاول رہا ہے ہمارے سروا کرتے تھے جب تک مدینہ کے گھروں میں جھاڑو نہیں رہ گیا وہاں تک دین کے دنیا میں پھیلنے کی سکتا رہی نہیں خراب ہے آئیں گے اس پر جب خدا ہوگی پر حالات تو آتے ہیں لیکن یہ حالات اجاڑنے نہیں آتے یہ حالات بنانے کے لیے آتے ہیں ان حالات پر حالات کو خدا بناتا ہے اور پھر محنت کرنے والوں اور قربانیاں دینے والوں کے لیے خدا کی طرف سے میرے دوستوں دنیا میں اچھے حالات لائے جاتے ہیں ہاں۔ اسی کے نبی میں صحابہ سے ایک بات کروائی تھی اب شروع و ہم ملو اس بات کو سنو یعنی میں ہوں سنو تھا رکھو کہ اللہ ایسے حالات لائے گا جو تمہیں خوش کر دے گا لیکن وہ امن پہلے نہیں ہے ہم لوگ ہیں پہلے ہم یہ کہتے ہیں اچھا ہمیں دھوکہ بھی لگتا ہے مودی ان کے کاروں گندے تھے اسے دھوکا لگتا ہے ہمیں کہیں جی دیے سمیتا ہے کاؤں سے بدا بداشے اور ابھی نہیں یہ ہندو ہے ہمیں اللہ کے بندوں کی اگلی قربانی نہیں دیکھتے کہ اگلی قربانیاں کیا دی ہیں انہوں نے سمے سے باہر میں کیا دیے ہیں جی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ایک بیٹے کے حبیب سے چھوٹے ہیں وہ مجھے کہ میں ابا کو ہتھوڑا ہتھوڑا سے تقریباً بندہ دس قلع ہوگا میں ابا کو سائیکل پر ڈبل سواری دکھا کر کئی سفر میں جانا ہوتا تھا وہاں سے ٹرین پکڑنی ہوتی تھی تو میں سائیکل پر ڈبل سواری دکھا کر حضرت کو مانگا مانگا لے جا کرتا ہے اور پھر راستے میں روڈ پہلے روڈ پیک مل جاتی تھی جہاں جانا ہوتا تھا تو مجھے کہتے تھے مجھے دکھا دے تم یار اب وہ تو کسی کو دکھا نہیں ان کو نظر آتا نہیں اور یہ باندھ دیجیے کار میں بیٹھنے کا ہے لوگوں کو مزہ ہے یہ بردو ہم کرتے ہیں کو بتاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے ہاں اللہ کا قرب تو قربانی سے ملے نسبت کے خدا بندی پر جتنی آدمی قربانی دے گا اتنا اللہ اسے اپنے قریب کرے گا اسے قربانی دلائی گئی سب سے زیادہ قریب اللہ کے انبیاء ہیں سب سے زیادہ قریب اللہ کے قریب انبیاء ہیں اور جتنے ہمارے اسلام کو دے دیے ہمارے اسلام کو دے دیے ان اسلام کی زندگی کو پڑی ہے اور حضرت ایک مطابق کو پتا ہے تو شاید جیسے کریم پڑا تھا ہم پھر میں میرے گھر کے حالات تو بہت غربت کے تھے اور مجھے پڑھنے کا شوق تھا تو میں گھر سے مدرسے پڑھنے چلا گیا تھا میرے پاس تو سردی میں سردی میں سردی سے بچنے کی رضائی نہیں تھی اس زمانے میں مدرسے کی ہراوائی نہیں تھی تو میں سردی کے زمانے میں چٹائی کے اندر نیپڑ کر ہو جاتا تھا کے لیے تو مجاہدہ ہے قربانی ہے رات آرام کو قربان کرنا ہے اپنی ضرورتوں کو اللہ کے اللہ کے اللہ کے لیے قربان کرنا ہے اپنے کو مٹانا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے یہ دانا آپ میں مل کر بولے گزار ہوتا ہے جو دانا اپنے آپ کو مٹا زمین میں بھی جاتی بن کر وہ تو میں تو کھیتی کی شکل میں ہرا بھرا ہوتا ہے وہ اور پھر میں سو خالیان میں آنے کے بعد سروں پر چڑھتا ہے وہ اور میں دوستوں لوگ اس کی قیمت نہ کرتے ہیں لیکن جو دانا میرے دوستوں چاول پر جو بریانی بننے کی شکل میں بریانی بننے کے چکر میں ہوتا ہے بریانی تو بن جاتا ہے لیکن پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں کھانا بن کر باہر نکل ہے چلو انسان انسان تو اللہ کی نگاہ میں موقع تب بنتا ہے جب اپنے دل کی دنیا کو صحیح کرتا ہے جب اپنی اپنے آپ کو سہولت کے سہولت کے رنگ میں رنگتا ہے جب اپنے سینے کو ندی والے درد سے بڑھتا ہے جب یہ اپنی ندی کی نصیحتوں پر چل کر خدا کی مخلوق کے لیے میرے دوستوں اپنے آپ کو بٹانا طے کرتا ہے تو اللہ اسے بھی اپنا مقرر بناتے ہیں کپڑوں سے ٹوپیوں سے چشموں سے دنیا کی ظاہر مخصوص نگار سے آدمی خدا کا مقرب نہیں بنتا جو غلام کریم تھے محمد اس کا اللہ علیہ کے معالج بھی تھے اور بہت دور لگے تھے سب کے ایک مرتبہ نظام الدین میں پہنچے کچھ دن وہاں رکے حضرت کے بیانات صبح کے سنتے رہتے تھے اور حضرت کے بیانات میں کی بات تھی کوئی کسی پہ کچھ نہیں ایک اللہ کی ذات میں ہماری محنت اس نہیں ہوگا جی کے سب میں ہماری محنتوں سے یہ نہیں ہوگا اللہ کے کرنے سے ہی ہوگا اب یہ سنیں تو ایک دن حضرت جی نے فرمایا کہ آپ یہ کہتے ہیں ہماری محنتوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا اللہ کریں گے تو پھر آپ ہم کو یہ چار چار مہینے مستری اٹھا کر پھرنے کو کیوں کہتے ہیں کر رہا حضرت معافی نہیں حضرت ڈاکٹر صاحب بیٹھو بیٹھو کہ ڈاکٹر صاحب بات تو وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کرے گا کھلنا ہی رہی بات تو میں تو کو کیوں کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ آدمی جتنی قربانی دے گا اتنا یہ اللہ کے قریب ہوگا اور قریب کی بات سنی جاتی ہے جو جس کے قریب ہوتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے جب تم قربانی دیتے دیتے ہدایت کی راہ میں اللہ کے قریب ہو کر کہو گے اے اللہ اب تو تم مجھے نہیں انسانوں کی ہدایت دے دے تو تمہاری بات اللہ سن کر دے گا بھائیوں ہم لوگ آپ کو چین سکون اور راحت سے ہم رہ رہے ہیں ایک ہی وجہ کہ ہمارے دل میں درد نہیں ہو پاتا امت کی بے دینی پر درد نہیں ہے کہ ہمارے محلوں میں ستر اسی فیصد بھی نمازی ہے ایسا کیا ہوگا ہمارے محلے میں یہ ندی کا امت ہی جوان ندی کی سنتوں کو دبا کر رہا ہے ندی کے دشمنوں کے طور طریقوں کے لیے چل رہا ہے ہمارے محلوں میں جس مسلمان کی راتیں اللہ کے سامنے رونے میں اور عبادت پہ گزرتی تھی آج اس کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں ہمارے محلے میں مسلمان عورتیں جو حضور کی حضور کی امت میں ہے اور پوری دنیا میں آیا اور شرم اور اللہ کے حکام کو بھی زندہ کرنے کی ذمہ دار ہے آج اس کا حال یہ ہے کل کو آج سے چالیس سال پہلے ہمارے گھروں کا کیا حال تھا کبروں میں کیا سادگی تھی کتنی زندگیوں میں سادگیاں تھیں آج ہمارے گھروں میں کیا آ رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں دیکھنے کے بعد دل اندر سے یہ درد دل یہ درد دل جسے دے دے خدا کی قسم بڑی نعمت ہے اس لیے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ کچھ کم تھے ورنہ ورنہ ورنہ تھا آج کے لیے کچھ نہ تھے کر لو بیان اس درد و دل کے ساتھ دنیا میں چلنا ہاں یہ ہے میرے دوستوں یہ اندر ملتا ہے اللہ کے بندوں کو یہ اللہ کے بندے اللہ کی نبی کی محنت کو اپنی زندگی میں لے کر چلتے ہیں جان مال کو کھپاتے ہیں امت کی قسم پرس ابھی ہماری جماعتیں ہمارے جماعت لوگوں کی جماعتیں آپ آزاد نہیں تھے اس کے حالات آپ سنتے دونوں میں گئی ہے اور کن حالات سے وہ گزرے ہیں اللہ کے لیے ان کے گریبانوں پکڑ کے پھاڑا گیا ہے جس میں سے خداوندی پر انہیں دھکارا گیا ہے انہیں مسجدوں کے باہر میرے دوستوں ٹھہرے میں مجبور کیا گیا ہے انہیں آبادیوں سے دھمکارا گیا نکالا گیا یہ وہ چیزیں جو چیزیں انسان ایک نوجوان جو قوم کی جماعت سے آیا تھا وہ کارگزاری سنا کے جو کھڑا ہوا کیونکہ جب ان حالات سے مل کے آیا تھا وہ کارگزاری نہیں سنا سکتا روتا ہوتا رہا حالانکہ جوان بچہ تھا مشکل سے بائیس تیئیس سال میں بچا ہوگا وہ ایک میرے لا ہے اور میں نے دیکھا کئی دیر وہ بیٹھے بیٹھے ہوتا ہے وہ آخر اسے کوئی کاغذاری بیان کرنا چھوڑ دی نہیں بیان کر سکا وہ حالات دیکھے اس نے جو کہ تو میں سے آپ تو ہمارے گرام ہیں خدا کی قسم جب علماء کرام گرام امت میں چلیں گے پھریں گے اور امت کی دے اور امت کے حالات کو دیکھیں گے ان کے دل پر ایسے زخم لگائیں گے گے جو دل انہیں چہرے سے بیٹھے دے گا ہوئے اور یہ ہے میرے شرط کی بات دنیا کے کھانے پینے کے چکر کھانے پینے کے چکر تو کہو تو آپ سے زیادہ کھانے کے انواع انواع اتان ہم نے دیکھے ہیں ہمارے سامنے آئے ایسی بات نہیں ہے وہ کھانے کو کیا کرنا ہی ہے ہمارے ہر وہاں سے بننا تھے میرے سامنے تو پر کھانا تو میں تو ایک چیز کو طے کر دیتا ہوں کہ ترکاری یہ روٹی کھانی ہے باقی ان کھانوں کو آگے کیا کرنا تو شیکن لذت ہے وہ اس لیے ہو اور یہ بھی بات ہے کہ ان دونوں کی جماعتوں کے لیے یہ اندازہ ہوا کہ چاہے وہ کتنی مخالفت کر رہے ہوں لیکن اندرون حق کے حق کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو رہی ہے اور نونی ہو رہی ہے اچھی مجید اب ہم چونکہ نماز کا ماحول ہے دین کا ماحول ہے جس میں رہتے ہوں تو ہم سب اللہ میں آپ سے سچ پوچھتا ہوں جن بستیوں میں رہتے ہیں جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں کے مسلمان کتنے ہیں کون کون ہے اور ان کا کیا حال ہے ہمیں کچھ پتا نہیں بال دو ہمارے رشتے داروں کے بچے ہم ان کو بھی پیسہ دے پاتے میں نہیں جب میری ہمیں اس کی خبر دینے کی ہم نے کوشش کی ہو تمہارا اکرم میں آج چھوکرا ہو جن ملاقات کروا دوں بلاؤ تو کرو یعنی دینی حالت شروع سے ہوں سے کبھی اپنے خاندان والوں کے پاس جاتے ہیں اور آپ جیتے کبھی پیٹرول بھول کے بھی کہ بہن چھوکراؤں میں نماز میں شو حج ہے بچوں میں ہر میں آ رہی ہے اسی فیصد ستر فیصد بے نمازی ہے اور نماز کے چھوڑنا معمولی گنا ہے معمولی گنا ہے آپ کے بڑے قبائل ہے اور اللہ وہاں پہلے جب گنا عام ہو جاتا ہے تو اس کا گنا ہونا بھی دماغ ہو ہاں۔ جائے بنی اسرائیل کی وہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمائی ہے جب بڑی اسرائیل کے وہ لوگ جو زندہ تھے وہ نافرمانوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے اپنا بیٹھنا اٹھنا اور اپنے تعلقات کو کم نہیں کیا تو ایک وقت آیا کہ بے دنوں اور نافرمانوں کی نوش سے ان کے دلوں پر ہو رہے ہیں ایسا کر دیا فخرت اللہ قلوب اباؤ بے ان باؤ کہ جیسے نا فرمانوں کے سے اللہ نے فرما دی ویسے کر دی اگر ہم اپنے کا اگر کریں اور اللہ کے اللہ کے جو لوگوں کے پاس جا سے دعوت دیتے آئے اور ہم اللہ کے پاس اللہ کے لانے کی کوشش کریں تو کم سے کم اس سے بدلنے والی بچی کی مدد لے گا ہم محنت کریں گے تو اللہ کا آزاد ہو گا آئی مفتی صاحب نے ایک بجے میں کچھ لوگوں نے ابھی اوپر کچھ باتیں کرنا شروع کی تو ہمارے مفتی نے کہا ارے ان کی ان لوگوں کے چلنے پھرنے اور محنت سے تو اللہ کا انہوں نے آزاد رکا ہوا ہے یہ کہنے والا ایک مسلمان کو رنگا لیا کے نظیم راج سکتا ہے ایک عالم دین اگر میرے دوستوں ایک مسلمان محنت کرے گا تو کیا کوئی یہ کر سکتے عالمی دین ہے کرنے کا فیصلہ تو کریں گے میں نے پرسوں مجھے بھی کہا تھا میں نے کہا ہم اور آپ ہم اپنی بستیوں میں ہوتے ہیں اپنی مسجدوں میں ہوتے ہیں اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں ہماری مسجدوں میں بہت سے علاقوں سے جماعتیں آتی ہیں جو جماعت گجرات میں دین سیکھنے اور دین کی سمجھ دینے کی بنیاد پر گجرات کا پیو کرتی وہاں میں کچھ سیکھنا ملے گا میں نے کہا ہمارے پاس ایک آدر نبی پتا کہ میری بیٹی پر جماعت آئی ہے نہ اسے کی بس ہوں میرے پاس وقت ہیں میں پڑھا کے آ گیا ہوں میں کم سے کم کو لے کے بیٹھوں یہ نہیں مدد ہوں انہیں کچھ پوچھوں میں تم کہاں کے ہو کیا کرتے ہو تمہیں قرآن شریف پڑھنا آتا ہے ہم کچھ نہ بڑھنی کر لیتے کہ بھائی دیکھو قرآن شریف کو بتا جائے گا بہت آسانی سے کہ قرآن خریدا لو اور دیکھو تمہارے تمہاری تمہارے اس میں کوئی حافظ سے قرآن ہے سے ہو ورنہ ہماری بستیوں میں ہر جگہ حال سکان ملیں گے آپ کا پسند دیتے رہو ہم انہیں سمجھا دیتے سکھا دیتے انہیں ہمت افزائی کرتے ان کے قدم جماتے اپنے طالب علم جو لوگوں سماگار پڑھتے ہوتے ہیں وہ سارے کو وقت میں ہوتے ہیں انہیں کہتے کہ بھائی جماعت کے پاس بیٹھو ان کے قرآن کے رسول کو نماز سکھاؤ بہت کچھ کر سکتے ہمارے ہماری محمد سلیمان جانی ہمیں بارہ دن میں کہتے تھے کہ وہ صاحب گجرات سے جماعت کے واپس آ رہی ہیں اور کوئی ان کو نماز بھی سکھاتا تمہارے گجرات میں عمارتوں کے گھر لگا رہی ہیں اور ان کی دینی ضرورت بھی ہو رہی ہے کیونکہ تو سو سوچنا ہم تو کبھی والوں کام سے ہم کون ہیں بہار کے رسول کمیر پندرہ کے لوگوں کو کہا اور پندرہ کے غریبے کا پندرہ کو ہم نے لگوایا ہیں اور علماء میں بہت فکر کی بات ہے بہت فکر کی بات ہے لیکن بات وہی ہے پاس سونا کرتے ہیں زندگی کی وشال تو ربر کی رنگ کی طرح ہے یہ ربر کی رنگ ہے اس پہ جتنے اندر کاغذات ڈالتے جاؤ گے وہ چوری ہوتی جائے گی تم اپنی زندگی کی رنگ میں جتنے دن کے تقاضے لیتے جاؤ گے خدا اسی کو اسی میں کو گے اور جب آدمی دن کے تقاضوں کو لیتا ہے آپ کے دل پر لے نہیں مجھے اپنے مدرسے کے ساتھ مجھے اپنے اور ذمہ داری کے ساتھ امت کے عوام میں جا کر محنت کرنی ہے اور اپنے محلے کے ایک فرد کو مسجد میں لانے کی فکر کرنی ہے اور ایک ایک گھر میں صحیح زندگی آئے اس کے لیے مجھے ہر گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا ہے یہ کا علم اسے معمولی مت سمجھو یہ کا علم جب تم مت زندہ ہوگا اور گھروں میں اس فضائل کے علم کو زندہ کرو گے تو پھر اس کے ذریعے خدا تمہارے گھروں میں ان سوراخوں سے فساد اور معاشیت آ رہی ہے خدا ان سوراخوں کو بند کر دے گا اور فرماتے تھے کا علم یہ ایمان کے لیے پانی ہے چاہتا ہے اللہ کے وعدوں پر یقین جتنا آتا چلا جائے گا اور اللہ کے وعیدوں کا خوف جتنا دیر مارتا چلا جائے گا انسان اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنا شروع کرے گا اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے چار مہینے چیلے میں نکالنے کا مقصد یہ ہے امت کو چار مہینے چیتا لگانے کے میں بڑھانے کی مانی ہے کہ امت نے اس فکر کو پیدا کر کے پھر علماء امت امت امت طور اپنی اس محنت میں مقامی طور پر اور بیرون کے ترازو پر میں دوستوں نکالنے کی مدد کرے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ایک بات صاف ہے جب تک دل کی حالت نہیں بدلے گی زندگی نہیں بدلے گی ہاں۔ تمہارے پاس بڑا کرنے آئیں گے صرف اپنی دنیا کے مسائل میں دعائیں کرانے آئیں گے اور کچھ نہیں اور کبھی گھروں میں کھانے کی دعوت بھی دیں گے میں تو تم ناراض نہ ہو جاؤ تو گھر میں جتنی نافرمانی کے اسباب ہیں وہ ہم اکیلے میں چبا رہی ہے وہ نکلیں گے نہیں گھروں سے ہے دل دل بنتا ہے اور دل میں ایمان یقین آخر رکھنے جن دن کو نظر گناہوں کی نظر جب دل آزاد کرتی ہے تو کہنا نہیں پڑتا وہ خود اپنی راہ سے پھینکتا ہے اب مجھے کیا کرنا اس کو ایمان کی محنت ہے یہ اور یہ میرے مسائل کا حل ہے میں دین نہیں آئے گا آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی جب تک میٹرو اس کو میں دین نہیں آئے گا پارٹی بازیاں ختم نہیں ہوں گی جب تک میٹروس پر دین زندگی میں نہیں آتا ہمارا داری دیانت داری عدل و انصاف ہریا شرم اور دامنی نہیں آتی یہ تو تمام دین کے راستے سے زندگی آ جاتی ہیں اور دین کے زندگی میں آنے کے لیے سب سے پہلے ایمان ہے پھر نماز ہے ہے بھی ضروری ایمان کی دعوت آئی ایمان پر محنت کروائی گئی ایمان کے بعد نماز آئی نماز دو سال تک رہی اندر کی استعداد پیدا ہوئی پھر اللہ کے کام آتے چلے گئے زندگی میں پھر ہوتے چلے گئے آج تو امت کے کرنے کا بھی ٹھکانا نہیں ہے اور نہ نماز کا ٹھکانا ہے جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کا ٹھکانا نہیں اللہ اور اللہ اور لوگ اپنی نماز کو صحیح کرنے کا ان کا جذبہ ہے چل رہا ہے جو چل رہا نماز کا ظاہر صحیح ہے دن نماز کا باطن صحیح ہے آپ روزانہ انتاب اللہ میں کرتا اور ایک دن تک ان طرح بننے والا تو ضرور بیان کرتے ہیں لیکن کبھی وہاں سے بات نہیں کرتے اس بارے میں ہمارے تو کہاں لگی ہے اور اس کو لانے کی ٹیچر ذکر کر رہا اور وہ اپنے پاس بیٹھنے اٹھنے والوں کو اس بارے میں کتنا مدد کر رہا ہے سورت نے بچوں کو اس محنت کی کتنا لگایا نے کی بیوی کے ساتھ آپس اجازت سے کبھی اس بات کو بات ایسی نہیں ہے اگر یہ یوسف صاحب اگر لوگوں کو تو سماج کرتے تھے اگر امت کا کلمہ اور نماز اگر یہ دو صحیح ہو جائیں گے تو امت کی زندگی کا صحیح ہو جائے گا لیکن یہ دونوں چیزیں محنت جاتی ہیں ایک محنت تو عمر کو ڈالنا ہے اور یہ بہت میرے دوستوں یہ یہ بہت بہت فکر جاتا ہے ہاں آپ دیکھیے ابھی آئے ہوئے میرے دوستوں گھوڑے گھر میرے دوستوں سب لوگ کمر کرتے ہیں جہاں چاہیں وہی وہی بات کریں گے ہوٹلوں میں واہ واہ واہ واہ تو بچے بچے کی زبان کو بات آ جائے گی عورتیں عورتوں کی ہوتا ہے ہم دوستوں محنت کو محنت کریں عمومی طور پر اور جو خرچ عمر کو محنت میں لگائیں یہاں تک کہ ہر بڑی عمر کی زبان پر آخر آ جائے جنت کے تسکے آئے جانور کے آئے خبر کی جو تسکیل آئے اللہ کی بڑائی حضرت کی تسکیل آئے دنیا کی کمینہ اس کمینہ دنیا کی حالت کی تسکیر آئے ہاں۔ ایک محنت چاہتا ہے دوستوں دوستوں کی ابھی محنت تو ایک محنت ہے بہت سی نہیں ہے اور ہر فرق کو اس پر لانا ہے پھر زندگی کرو بدل ہے شاستی کرو اللہ کی طرف آیا تو زندگی کا طرف الگ ہو جائے گا اور پھر تو میرے دوست دنیا سے بھرا ہوا ہے دل کا رخی دنیا کی طرف ہے اور آدمی نماز میں بھی دنیا کی طرف ہوتا ہے الگ الگ کھڑا ہے ایک محنت ہے اور یہ محنت اتنا مارو ہے اتنا مارو محنت ہے ہاں۔ اور اور اپنی ذات کو مٹانے کی محنت ہے ظاہر میں ورنہ ہری محمد کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود بناتا ہے اپنے آپ کو ظاہر مٹاتے ہیں اللہ ہی نے انہیں بنا ہے اور یہ محنت ظاہر میں لگانے کی ہے اور حقیقت لگا کو لینے کی ہے ہاں۔ منگل ندی یہ سر دنیا کربن ہر فریدائی کرو لہو اضعافا كثيرا وما أنفقت من شيء فهو يخلفه یقین کے ساتھ بات ہے اللہ کی سہولت ہے من لگاؤ تو پھنس دیتا ہے وہ کسان من لگاتا ہے زمین میں وہ ٹنگ ٹن واپس کرتا ہے چل جا ہاں اس بھائی ہو یہ راستہ لگانے کا ہے اور جو لگاتے ہوئے جائے گا وہ چلا جائے گا یہ راستہ ندی والا راستہ ہے اور ندی والے راستے میں ماں اصل کمار ایک جی پہلے دن سے ہم کو نہیں جاتے ایک اللہ پر نکالا کا کرنا ایک اللہ پر اور اسی سے اسی سے اپنی ضرورتوں کو اولتا کرنا اور امت کو اسی وقت تمہیں لانا ہے اور ہماری امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ امت کو صحیح یقین پر لائی ہے آج بھی مسلمان خدا کے غیر کا تاثر ہوئے ہیں مخلوق کا تاثر اور اسی کے ساتھ بھی جی رہا ہے چاہے وہ حکومت والا ہو چاہے وہ پیٹرول والا ہو چاہے وہ مال والا ہو چاہے وہ ڈگری والا ہو چاہے وہ والا ہو تاسو دیا ہوا ہے خدا کے گھر کے تاثر ہاں اور اس تاثر کا دن نظالہ ہے وہ بنتا بندہ جا رہا ہے اور صحابہ نے اپنے دل سے خدا کے گھر کے تاثر کو نکالا اور ایک اللہ کی ذات جاری کا تاثر میں جمایا تو صحابہ کے لیے میرے دوستوں کوئی چیز انہیں متاثر نہیں کر سکے سمندر سامنے آئے تو تاک متاثر نہیں کر سکے افریقہ کے جنگل کے میرے پرندے انہیں متاثر نہیں کر سکے ایسے وہ کس طرح کے دربار انہیں متاثر نہیں کر سکے کوئی متاثر نہیں کر سکا اللہ کا تاثر ہے یہ ہے تو بڑی بات چلیے چیز دن میں پیدا ہو جاتی ہے تو آج کی بغیر آج کا بادشاہ ہوتا ہے میں اور تبدیل اور تبدیل کچھ بھی نہیں ہے ہاں، اللہ بڑھے اللہ اللہ پڑے پڑھے کی بات مان رہا ہوں پڑھے کے لوگوں کو پورا کر رہا ہوں وہ بڑا اپنی شہر شہر معاملہ کرے گا ہاں۔ کے زمانے میں مسجد والوں کے مسجد والے جو تھے ان کا رخ اللہ کی طرف تھا لہذا بازار والے ان کے تعلیم تھے بازار والے ان کے تعلق تھے بازار والے سمجھتے تھے ان کی مانگ تو ہم کامیاب ہوں گے ہمیں چین سیکھنا ہے ہمیں ان کے بار بیٹھنا ہے ہم ان کے محتاج آج ہیں یہ ہمارے ہیں ہاں اسے ہمارے بارے کا کہا کرتے ہیں علماء کی ذمہ داری ایک تو یہ ہے کہ علماء تیار کریں دوسری داری کی ہے کہ یہ امت کے طبقات کو علم مزے ان کے پاس جو علم ہے امت کے طبقات کا علم ہے کتاب الگ اپنی پڑی ہے لیکن احتیاط تو دوسرے کر رہے ہیں ان کا علم ہمارے پاس امانت ہے انہیں دینا ہے دینا ہے نہ دے تو دینے جانا ہے دینے کے بعد رہے ہیں تو لینے کی غلط پیدا کرنی ہے کے مختلف طبقات کو جب ان کا ہی وہ لینا ہوگا تو ہم نے چلو تو پیدا کرو ہو میرے دوستوں ایک زمانہ یہ تھا میرے دوستوں کہ مدرسوں میں غریبوں کے بچے نہیں جاتے تھے لیکن یہ پہلے تو ہوئی اور یہ مالدار میں نکلے اور ان کے اندر کا کبھی کرایا اور انہیں کی ضرورت کا احساس پیدا ہوا تو ان مالداروں نے اپنے بچوں کو کالجوں سے نکال کے مدد داخل کی ہے بنانا ہے رئیسوں کے بچے پڑھنے لگے ہاں امارات میں ہمارے دو خاندان ہے چاہے خاندان سے تعلق ہوتا ہے ڈبل ہو رہی ہے آپ سمجھ میں آئے گی تو انہوں نے بات اپنے خرچے سے مدد ہے بولا دیجیے تعلیم کا اس کو رہے ہو باہر کے بچوں کو پڑھنے کے لیے جب تین کی طرف پیدا ہوتی ہے تو انگلینڈ میں مدد سے ہیں افریقہ میں مدد سے ہیں فیجی میں مدد سے رہے ہیں اور مسلمان بچوں کی علم کی انتظام کیا جا رہا ہے میں بند سے کھل رہے ہیں بکاتی کھل رہے ہیں غلط پیدا ہو رہی ہے ہاں دعوت کیسی محنت کے ذریعے امت میں میرے دوستوں حق و دین کی غلط پیدا ہوتی ہے یہ کہنا نہیں پڑتا اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کسی جگہ پر یہ مت کہو کہ تم مسجد بناؤ انہیں نمازی بناؤ پہلے یہ نماز پڑھنا شروع کریں گے نا اور یہ دین کی نسبت پر جہاں قربانی کو کھاؤ گے میں اور جہاں دین کی طرف پیدا ہوگی نا تو یہ تو خود سب چیزوں کی مجھے کریں گے اور ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے آپ ہی دیکھو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایک باپ اپنے اپنے بچے کو عالم بناتا ہے وہ عالم بنا کر آنے کے بعد وہ باپ میں طرف نہیں ہے تو وہ باپ اپنے بچے کے پاس بیٹھ کے نماز صحیح نہیں کرتا کہ بیٹا تمہاری بن کے آئے میرے پڑھا صحیح کرا دو ماں میں طرف نہیں ہے اپنا قرآن صحیح نہیں کرتے اور بچے میں بھی طرف نہیں ہے کہ ماں باپ کو قرآن صحیح کرانے کی فکر کرے تین تین بچوں کو ماں باپ نے عالم بنایا لیکن ابھی تک ماں کا پورا شریف صحیح نہیں بات میری ذمہ داری سمجھتے ہیں وہ ذمہ داری سمجھ رہے ہیں طلب نہیں ہے اور جب طلب پیدا ہوتی ہے تو چار مہینے جماعت لے کر کوڑا جو سیکھتا ہے آدمی طلب پیدا ہوتی ہے یہ محنت ہے دوستوں اس محنت کو یہ تو بہت تھگڑی کی محنت ہے آپ کو اپنی راحت اور آرام کو قربان کرنا پڑے گا تب تو آپ کام کر سکو گے تم یہ چاہو ہمارے آرام بھی نہ جائے کھاوا پیا بھی اچھا آگے نہ جائے نوٹ کبھی ہو کام کرو تو نہیں ہوگا ہاں کرنا پڑے گا آپ کو اور آپ کے لیے کرنا پڑے گا میری تمہاری حفاظت اس میں ہے اور میری تمہاری اولاد کی حفاظت میں ہے اور امریکی مسلمان کی حفاظت میں ہے ان کی زندگی میں نہیں آئے بے نہیں لگتی تو بہت جلد جلدی آ جایا کرتی ہے جی غلامی کے لیے میں دوستوں محنت کرتی سے اتنی زبردست محنت کروائی گئی تو ہمارا کیا ہوتے ہیں ہاں محنت کرو دوستوں اپنے آپ کو لگاؤ یہ لگانے کی کھپانے کی اپنے آپ کو بتانے کی محنت ہے اور پھر جتنا کرو گے بتاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا ہی کام لے گا کام لینے والی اللہ کی ہے ہاں اور یہ جیب جیب کے راستے سے کام نہیں چلتا یہ تو ہیلپ کے راستے چلتا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ہم لگا دیں گے باقی پھر جائیں گے اللہ کا کام ہے جب اللہ کا اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرو گے اور بڑے کا کام بڑا کام ہے کہ بڑے کے کام بڑے بڑے کے کام کو ہم کریں گے وہ بڑا اپنی شاید شاید ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا لیکن بات ایک ہے اسی کے وفادار ہونا پڑے گا وفادار اس کا بننا پڑے گا ادھر ادھر جاگنے سے کام نہیں چلتا اور وہ امتحان بھی کرے گا میرے ہو کس کے ہو یہی ہم گھبرائے جاتے ہیں یہی گھبراتے ہیں حالانکہ چنتے میں کھڑا ہوتا ہے آن لا چھو رکھو کروں میں سربو اور اللہ جانتا ہے چوری سدی کا مسلمان ہے تو لمبی چوری ان کی کام بھی رہتا جاتا ہے قرضہ ہو گیا قرضہ ادا نہیں ہوا اب ایک دوسرے کو بڑھائے گا کبھی گھر والوں کا اب اگلی بیٹی کبھی آگ نکالے گی کبھی کھانے پینے میں آگے پیچھے ہو جائے گا کبھی اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے وہ آئیں گے لیکن اسے اللہ کی طرف سے سمجھ کر آدمی اپنے کام میں لگا رہے اللہ سے کیا کر رہا ہے اللہ اس کو اس کو آسان کرتا چلا جاتا ہے ایک و سیشن کئی نمال و سیشن نسبت خدا بندی پر ایک پریشانی ایک طریقے آئے گی اپنے کے ساتھ دو آسانی لے کر آئے گی ایک وکل بلوا فقت کرفی الم نشا اور سمنی ادا فت کر تو پبڑا آپ لوگ کام کو دکھانا چاہتے ہو خروش ہو اور مول صاحب اے نوجوان ہماری باتیں کرتی ہے اے نوجوان تمہاری باتیں تو نکلی ہے تبھی جاؤ ہمیں نہیں گا میرے گھر میں میرے گھر میں چاروں طرف سے دروازے بند ہیں پھر بھی کیسے نکلنا وہ تو میں جانتا ہوں مجھے تو کیا بتائے جاتا ہمرجنسی نکل رہا تو کو کون بتا رہا ہے وہ تو خود طے کرنا ہوگا اور یہ کر کے پھر سرکار میں بندہ ہاتھ ہو جائے گا پہلے چاہیے گی ہاں پہلے طے کرنا ہوگا کسی حال میں کرنا ہے وہ چلاؤں گا کیا کراؤں گا دن کا کام کروں گا اللہ کے دن کے لیے قربانی دینی جانا ہے کرنا ہے اور کسی کے سہارے پر نہیں نہ ماں باپ کے سہارے پر نہ اولاد کے سہارے پر نہ کسی کے سہارے پر ایک اللہ کے سہارے پر چیزوں کے سہارے پہ چلتے ہو بھی چل پاتے کہیں نہ کہیں کہیں اللہ کے سہارے پہ چلتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ رکھتے بڑا ریگولر ہے بہت ریگولر ہے جو اللہ کے سہارے پہ چلتا ہے خدا اسے کم ضائع نہیں کرتا ہاں ابراہیم صاحب السلام نے ایک اللہ کا سہارا لیا اور اس کو غریب چاہیے کسی کا نہیں چاہیے تو کیا اندازہ گل نہیں دیا ری دیا نہیں ہاں بھائی آپ کو گلڈر بنایا گھر خبردار اتنی ٹھنڈی میں کریو کہ میرے لڑائی کو پتہ ٹھنڈی ہو جائے لو اور چالیس دن تک برف کا برابر یہ واقعہ ویسے کیوں یہ بھی سمجھ کے کرنا کم خاصا سے ہی کیوں عبرت کے لیے عبرت لو اپنی رات سے تمہاری رات تو یہ ہے تمہاری راہ ملک مار کی نہیں ہے تمہاری رات تو ایمان و امار کی ہے اور ایمان و امار کا راہ ہم نے اپنی نبیوں کے ساتھ تمہیں دکھا رہے ہوں کہ ہم ایمان و امار تو کیا کرتے ہیں ہم ایمان و امار کے راستے سے نمونی طاقت کو توڑتے ہیں ہم ایمان و امار کے راستے سے فیومی طاقت توڑتے ہیں ہم امام احمد کے راستے سے میٹرو مالیات کے نقشے پر لے کے قانون کی قانون کی زندگی کو توڑتے ہیں ہاں ہم امام احمد کے راستے سے ٹیکنالوجی کی لائن کو لے کر چلنے والوں کو توڑتے ہیں ہمارے سامنے کوئی نہیں سیکھے گا امام احمد کے راستے سے ہم امام احمد کے راستے سے امام احمد کے راستے پہ چلنے والے کے لیے آسمان اور زمینوں سے برکتی کے دروازے کھولتے ہیں ہم ظاہر کے خلاف اس یقین کی زندگی بناتے ہیں جی ہاں ہر زمانے میں بنائے گا وہ لیکن ہم سراہ پر آئے تو کئی ہماری پگا کے بزنس سنے والے کی وہ کئی طرح پگا بھی دیا میں سرم کر دوں وہ تو اللہ کی بنیاد پر سرم کر دوں ہوں اللہ کی بنیاد پر کیا کرو سے معاملہ معام بولے سے میں اسے کہ اللہ تو میرے حالات جانتا ہے مجھے حال جانا ہے اور لگانا ہے یہی میرا میرا رب ہے کارساز ہے وہ سمجھائے گا ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تبلیغ والے باہر کے سفر کرتے تو کوئی کے جیب میں ڈالتا ہے کسی ایک شیئر کے بعد یاد ہے اور کسی ایک کے پاس نہیں ہوتے نہ مرکز کے رہتے نہ کسی ہوتے ہیں ابھی تک ہمارے ہماری بھائی صاحب ہمارے ساتھی مرکز کے جو رہتے ہیں وہ مرکز کے بیج اور گائے کے پیسے اندر داخل کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ کے سہارے پر ایسا نہیں ہے ہاں خرچ کر بھی آتے ہیں اللہ کے راؤ میں گورنمنٹ کا سیو خرچ کر بھی جاتے ہیں اللہ کا دروازہ ہے ادھر ادھر نہیں یہ موت آ گئے فقیر ہے ان فقیروں سے کیا لینا ہے جو جتنا زیادہ مال والا اتنے بڑا فقیر ہے بیچارہ کو تو ایک دو ہزار روپئے سے نکالو رہے تھے دو ہزار روپئے لائے گئے جیسا پیٹی لاؤ گئے اس کی موٹاجی دو ہزار دے نہیں دور دے اور غریب کو دو ہزار دے جا تو دعائیں دے ہے اللہ کرو بھرو کرے اللہ کرائے نصیب کرے ارے اللہ تو خوش کرا گئے اور غریب کی بھی دو ہزار ہوئے موٹاجی دور ہو گئی ہاں اور کروپتی کے ساتھ دو پانچ لاکھ لے کے جاؤ تو پانچ کو تم کروانا پیسہ کھوٹا لاؤ اتنا بادشاہ اتنا ہوتا دیا اور بادشاہ جو پوچھا ہے ہاں اسے تم کوئی دیہاتوں میں دیہات کیا کروں گا دو موٹ لاؤ یہ سب تم کراؤ سب وہ بنا لیے ہم کہیں دیکھتے ہیں بھی دنیا آئے کہیں اندر آئے بڑا کرے گا قریب ہے شکور ہے اللہ کی سفر ہے شکور کو ذرا سوچو پڑھو کتنا قدردم کا ہے میں نہیں نہیں ہم اس دنیا بھر لانا چاہتے ہیں بندو کیا کہ بیوی مدد ہے تھی ہم جو چلے گا مدد ہوگی فرق اتنا ہے اور ہمیں بھی کہہ رہی ان تکبر یہ نہیں اسی بن تک رکھ کہ پہلے تو میری دنیا پر ایک بار ایک بار پھر دیکھ میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں نہیں بڑھتا ایک ہاتھ آؤ ہاں، دو ہاتھ آؤں گا چل کر آپ میری طرف بہت کر لے گا دیکھیے ہمارے رب بھی بنیاد پر ہے ہاں ایمان بھی ایمان بھی غیر موتر ہے اور ایمان کی رات کی محنت کے وعدے بھی سب غیر پر ہیں لیکن ہے یقین نہیں ہاں اس میں بھائیوں حالات کو دیکھ کر چلنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اور اللہ کے قدرت پر نگاہ کر کے اور اللہ کے والوں پر یقین کر کے جو آج یہ قدم اٹھائے گا وہ اپنی مرضی پر پہنچ جائے گا اور ایمان والے کی شان کے خلاف ہے کہ وہ حالات کو دیکھ کر چلے ایمان کا تقاضا یہ ہے ہر حال میں احکام ادارے کو دیکھ کر چلے اور احکام ادارے کو پورا کرنے میں چاہے موت نظر آئے لیکن اس میں کیا نہیں ہے اور احکام ادارے پورا کرنے میں جو کچھ تکلیفیں آئیں گے تو صبر کرے گا اس پر اللہ کی نسل واضح ہے خدا ایک آ رہی سال کو نرمت دے گا صبر کے مانے ہیں نسبت خداوندی پر احکام الہی کے پورا کرنے پر جو حالات جو بھی پیدا ہوں اس پر خدا کے دین پر حکم جمع رہے اور تکلیف کو برداشت کرے اس پر اللہ کی دسیں دے کر غائب ہو نہیں گے اسے آپ لا سکتے ہیں بڑی ذمہ داری ہے دوستوں خدا کے لیے کچھ فکر کرو اللہ کے لیے کچھ فکر کرو دین سے بے تبری کا پیدا ہونا اچھی چیز نہیں ہے دین سے بے تبری کا پیدا ہونا اچھی چیز نہیں ہے اور دین کی طرف پیدا کرنے کے لیے محنت ہے اس محنت کے لیے دین کی طرف پیدا ہوگی اس لیے اولا بلا وشے محنت ابھی محنت ہے اس محنت کے لیے زندگی میں لانے اللہ کی رات عالی پر اپنے آپ کو خوشی وزیرہ جمانے کی اپنے اندر نصیبت پیدا کرنے نماز کے ذریعے اللہ سے لینے کا یقین پیدا کرنے علم علاجی اور اسی پر زندگی گزارنے پر کامیابی کا یقین پیدا کرنے اللہ کی رات عالی سے اپنا خود اور تعلق پیدا کرنے اور اخلاق حمیدہ اور اخلاق حمیدہ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے صبر صبر ایک میرے دوستوں یہ اخلاق کی چابی ہے اللہ کی رنگ میں نکل کر اللہ ایک صبر کی صفت پیدا فرماتے ہیں ہاں ہر لائن سے جذبات کی لائن سے اور تکلیفوں کی لائن سے ہر لائن سے آدمی میں ایک صبر کی صفت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ کے لیے محنت دوستوں کرنے کا جذبہ زندگی میں پیدا ہوتا ہے پھر آج بھی اپنی جان اور مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کی اس کو جوڑ دیتا ہے اس بھائیو میں اللہ سے ہماری گزارش ہے کہ ضرورت دیکھنا نہیں ہے دیکھنا اللہ پر ہے میں کیا کروں گا اور حدیث میں جو اللہ سے سچائی کا معاملہ کرے گا اللہ اسے سچا کر دکھائے گا جو اللہ سے سچائی کا معاملہ کرے گا اللہ اسے سچا کر دکھائے گا اور حدیث میں الماؤں انہیں کو اللہ علما جو جتنے دین کے تقاضے اور اس کی ذمہ داریاں اپنے اوپر اٹھائے گا اللہ اس کی اتنی مدد بولو کرے گا سیدھی بات ہے اس دنیا پڑھاؤ کیسے ہوگا اس کے میں وہ جیسے بھی ہماری مدد کا راستہ کھولے لیکن کیا کرنا ہوگا اللہ سے معاملہ کہ اللہ مجھے سال لگانا ہے میرے پانچ بچے تب بھی لگانا ہے چھ بچے تب بھی لگانا ہے ارے پانچ بچے ہیں اور ساتھ جاؤں گا تو خرچہ کیسے پورا کون کیسے ہوگا تو جو اللہ مجھے قبول کرے گا اور میرے سال لگانے کے لیے اپنے عطا کرے گا وہی اللہ میرے ہر خرچے کا انتظام کرے گا سیدھی بات ہے ہاں کہیں نہیں اسی پر اسی کے سہارے اٹھنا ہوگا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالبات لگ رہا سجائے گا اور وقت بھی لگے گا اور اللہ اس کام کے لیے ہمیں ہمت دے دے گا پھر انشاءاللہ اسی جو ابھی گئے ہو بکسمتی آم سے پھر کام سے پھر کام سے یہ جو کام دنیا کے ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور کے نے گھنٹہ نکالنا مشکل ہو رہا ہے انشاءاللہ جب وقت لگا کر اندر بات کی فکر پیدا ہو جائے گی نا تو یہ انہیں تمام مجبوریوں سے اللہ کے دین کے لیے چار مہینے نکالنا سیلا لگانا لگانا روزانہ <coughs> روزانہ بچوں محنت کرنا اپنے بچوں کو اچھا ہو کر دوسری بچوں کے تقاضے پورے کرنا جانا یہ سب چیزیں آپ ہی کرو گے اور اس کی طاقت ہمت اس کے لیے صلاحیت اس کے لیے اسباب یہ سب کچھ وہی مہیا کرے گا اور آپ عزت اور وہ جو دے گا وہ عزت سے دے گا عزت کے ساتھ دے گا سب تیار ہو ارے ہو جانا ہم کہہ جانا ہوگا تو گرما تو وقت پر کھاوا ہوں پر کرا ہوں વખત પહેરવાના એક પછી જોડી કપું કરી દેવાનું પંખા બધું છે તબલીફમાં બી કઈ બધું મળશું ના અને સુંદર એમ જ ત્યાં અને હજી તો વાંકા ચૂકા હતા સમય તો વાંકા ચૂકા જ પણ તબલીમાં જયારે એમ કરે બરાબર તો દિમાગ બી ઠીકાના આવી ગયો બધું ઠીકાના આવી ગયો હા مجاہدہ میں مزاج ہے اللہ نظر آ کے مجاہد اللہ روز کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ شام ہوں میرے کو کام دیتا ہے یہ پیار وجہ سے ہماری گزارش ہے جن کا سال نہیں لگا ان سے ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے آپ شری کے پتی ہو ندی کے بارش ہو آپ سے اپنی بستی کے لیے نہیں ہو آپ کو پورے حرم کے لیے ہو آپ کو پوری امت کے لیے ہو آپ کو پوری امت کے فکر کے ساتھ اور پوری امت کی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت رکھنا ہے اور جب اس پوری امت کی ذمہ داری کے ساتھ لگو گے تو اسی لائن سے آپ کی ڈبل کرنا پڑے گا اس لیے بھائی ہو جن جن بھائیوں میں اور یہ حضرات میں اب تک سال نہیں لگایا ہے ہم آپ سے آگے ذرا گزارش کرتے ہیں یہ چیزیں سن کر بیانات سے دور میں نہیں آتی یہ تو کرنے کی چیز ہے کرنے کی چیز بہنا سے ضرور نہیں آتی تیرنا تو تیرنا تو کرنے کی چیز ہے اب کیمرے کو کوئی آدمی سمجھا بہنا سے کرنے نہیں آتی دعوت کی عظیم محنت یہ تو کرنے کی چیز ہے امن چیز ہے جب آپ سال لگاؤ گے تو سال لگانے کے بعد پھر آپ کو انشورا ہوگا ہاں ہم بھی پہلے ہی کرتوی والوں کو آپ درخت برت کر چھ مہینے جو مجھے ان ہم کہتے تھے ان کو ہاں، ہم بھی کہیں ایسے نہیں ہے ایسا نہیں ہے میرے دوستوں ہم بھی میرے دوستوں ان تمام مراحل سے گزر چکے جو مراحل آدمی کراتے ہیں ہاں یہ مورانی حیدرآباد میرے دوستوں اللہ نے نکلنے کی کوشش کی اور جب آؤ مجھے اس کے بعد میرے دوستوں اندر آنکھیں سنی الحمد للہ اللہ کے رحم نکلنا آسان ہوا اور اللہ کے رحم نکلتے رہے اور اللہ تعالیٰ ہو مدد کرتا رہا اور الحمد للہ عزت کے ساتھ اللہ رب تک چلایا ہے خدا موت عزت کے ساتھ رہا ہے آپ کا و شمار فرما جل اب کی رضا والی موت تو کامیاب ہو گئے سب تیار ہو جی۔ ارے سب تیار ہو ہاں او والے یہ علاقہ جن تمہارا اس علاقے کو تو اللہ نے اس دعوت کی محنت کے نتیجے چل گیا ہے خدا کے لیے اس کی قدر کرو اس کی قدر کر لو ہاں سمجھنے کے بعد بھی میرے دوست کو کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے ہاں اس لیے میرے بھائی اور چل قدر بدل بدل لو ورنہ میرے بھائی ہو بہت نا کرتی اللہ بدل نہیں کرتا آؤ آگے بڑھو اور اپنے آپ کو بڑھاؤ اور مجاہدے میں ڈالو اور اپنی اپنے اس علاقے کے ایک طبقے کو محنت کے میدان میں ڈالو تاکہ ان کی زندگی بہت صحیح ہو ورنہ دنیا کو جتنا ہے دنیا تو کتنا ہے ہاں جس دور میں یہاں دنیا نہیں تھی اس دور میں اللہ کے دین کی محنت تھی خدا کے دین کے لیے قربانیاں لینے تھی دنیا میں دوستوں پہلے اتنے چلے ان کا نام پیدا ہو گیا دین کی نسبت پر چار چار مہینے پیدل جماعتوں اتنا چلے حسن محمد دین کا نام ہی پیدا ہو گیا اور ہمارے گھروں کے یہاں یہ تمہارا علاقہ ہے سارے نظر نگر کہ جب بھی کوئی تقاضا آئے تو چلو یہ تمہارا دلوڑا یہ تمہارا بلکوترا یہ تمہارا خانپور یہ تمہارا کارو یہ تمہارا کاری ہاں یہ تمام علاقے ایسے تھے کہ جہاں پر چین کے تقاضے پر کوئی بھی جمع درمی ہوتی تھی تو ہمارے گھر کے غریب آئی صاحب اور عیسا صاحب یہ سب اس علاقے میں آتے تھے کہ یہاں پر تیار ہو جائے گی اس میں دیکھتی بڑی سوال ہے لیکن آپ دونوں سے کیا حال ہے خانپور کی کوئی جماعت نہیں ہے جمنا کی کوئی جماعت نہیں ہے ملکورا کی کوئی جماعت نہیں ہے اتنے بڑے بڑے علاقے کوئی جماعت نہیں اور راتوں سے دیکھیے ہاں سوچنے کی بات ہے ملنے کی بات ہے اور کیوں نہیں ہے ہم آپ نے اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا ہے یہی تو ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں میں محنت کر کے یہ من جا کے خدا نے ایک ذریعہ ایک ذریعہ دیا ہے زندگی بنانے کا ہم نے سب نے مل کر ذکر نہیں کیا یہ تو میں گھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی نہ کبھی نہ کرو نہ کبھی نہ کرو ناقدری نہ کرو اور اپنی ذات سے آگے بڑھو قربانی کراؤ اور پورے علاقوں کے علاقوں کو قربانی بدلاؤ دل کے لیے ورنہ ہمارے ادھر جو بات فرما دیتے تھے نا کرنے کے کاموں میں لگو اور نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے ہاں جہاں مال لگانا ہے وہاں لگائیں گے تو جہاں نہیں لگانا ہے وہاں لگنے سے بچ جائے گا ورنہ یہ تو لگنا ہے لگنا ہے تو یہ سب کی رکھتے تو ان شاء اللہ سال لگائیں گے ارے سال لگاؤ گے ارے ہم تو سب سے دو چار لوگ نہیں کہہ رہے ہیں یہ سب جو دن علما ایلامہ ہے اور جو علما نہیں ہے وہ میرے دوست کو وہی بینکوں کو چار ہونے کا فیصلہ کرنا ہے ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا آپ آئے اب یہاں سے جانا نہیں ہے جب تک تک کی ہمارے گرام ہے ان کا سال نہیں لگا ہے وہ تو فیصلہ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ ان شاء اللہ سال لگانا ان لگانا ہے وہ تمہاری تکلیف بنے گی آپ اگر تمہارے بچے سے اس سال دو سال کے بعد یا کا سال اس کی وجہ سے آپ آپ کے اوپر اچھے گے یہ نہیں کہتے کہ ابھی بن کے چلے جاؤ یا مدرسہ جلدی چلے جاؤ یہ نہیں کہتے لیکن ہماری ضرور کہتے ہیں میں داخل کرو سال لگانا ہے لگانا ہے وہ آپ کو طے کرنا ہے لیکن فیصلہ اس وجہ سے کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ شاء اللہ سال لگاؤں گا یاد کر اللہ کے نہیں گے اور جن کے دن میں بات آئے وہ کھڑے ہونا شروع کر ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہم سال لگائیں گے